چار کے ساتھ مدنی صورت ہے اور سورہ دلزال رب الرب رب دلزال کے بعد ناصل کی اس میں سب سے پہلے تصویر باری تعالیٰ سب باہر سماوات والا وق والا ذکر حکیم زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس نے تصویر کر رہا ہے للہ والا باہر کو للہ جو دلواد لہو سب سماواز علیہ کو ہم دے گی وہ رات اِن سب کرونا تصویر ساموں آسمان کی زمین کی اور ان کے درمیان کی ہر چیز کوئی بیان نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے یہ سستی ہے پانی کی ہے پود سے بھی یہ سستی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر چیز ہمارے پانی زندہ ہے آپ اس میں کترا گھر کا تو آپ دیکھتے وہ سارے پانی کا ایک دم سے پھیل جاتا ہے کیوں زندگی کی لہر ہے تو پھیل جاتا بات تو اس کے اندر جاری ہے تو پھیل ہے تو اللہ کے لیے ہر چیز زندہ ہے اور اس کی تصدیق کر رہی ہے اس کی باقی بیان کر رہی ہے چاند کی بزاخ اس کے بنانے والا ہر ایپ سے پاک ہے سورج کی اس کی تپش بتا رہی ہے بنانے والا کتنا عزیز ہے کتنا زبردست ہے اسی طرح زمین کی نرماٹ جتنی نرماٹ کہ اس کے اندر آپ دراب کر سکیں اس سے زیادہ نہیں کہ آپ کے پاؤں رسنا شروع ہو جائے اور اس کی حد سے زیادہ سختی نہیں کہ اس میں کوئی چیز زراعت نہ ہو سکے وہ بتاتی ہے اس کے بنانے والا کتنا حکیم اور پرانے حکیم اس چیز کی طرف دعوت بھی دیتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو آنکھ کھولو یہ رب کی نشانی ہے تمہیں رب تک ان کے ذریعے پہنچنا ہے نہ رب کی آواز تم سن سکتے ہو نہ رب کو دیکھ سکتے ہو ہاں، انہیں نشانیوں کو انالائز کر کے انہیں فالو کرتے ہوئے تم اللہ تک پہنچ سکتے اب ہر آئی تم نون ان تم تک تو نقصانے کو جو تم تک ہو کہ تم نے دیکھا ہے پھر اس میں سے ہم تکلیف کرتے جو بھی تکلیف کرتے ہیں تم پیدا کرتے ہر آئے کو مار نقل تو ان تم ہو نہ ہو ہو جو تم بو کے آتے ہو تم نے دیکھا ہے پھر اسے اس مٹی میں سے دوبارہ ہم نکال کر کھڑا کرتے ہیں تم کرتے تم تو ضائع کرتے آتے ہو ایک سو کو ہم لوگ لوٹا کے آپ ہمارا گل بار لدی کے شراب جو پانی تم پیتے اسے تم نے غور سے دیکھا ہے منہ من سے ہم راہ منزل سے باتوں بالوں اسے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہو ہو جا کر کو روز اگر ہم چاہتے تو ہم اسے کروا بنا کھانا بنا دیتے تو تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے پی کے تم الحمدللہ کیوں نہیں کرتے تو مراد کیا ہے کہ ہر چیز آپ سے غور سے دیکھیں تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا سلطان آپ گلاب کی پتی کو دیکھیں یہ سرخی ہری ہری ویسے کیسے آ گئی آپ جو آپ نے سبحان اللہ کہا تو وہ آپ نے نہیں وہ تو کن نے کہا آپ سے کہلوایا ہے تو سور نے کہلوایا ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ علم کے حیرت کلے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے ہست اگر رب کو تم نے دیکھنا ہے تو علم میں نہیں ملے گا سے تم رب کو نہیں رب کو تمہیں گل کی پتی میں نظر آئے گا کہ ہے کوئی جس نے ربوں کو ریسو کو پوشن دی ہے کوئی ہے خالق المصور جس نے تصویر بنائی مطلب حکمت والا ہے لہو بالکل سم والا زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہر چیز اس کی دعوے دار ہے آپ نتی نملہ بال اصواد والا یہ اللہ کے کے علاوہ کہیں اور بنا ڈھونڈتے کوئی اور چیزیں چاہیے جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تابے دار ہے مسلمان اس کے سامنے جھوٹی ہوئی امید وہ کرتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے اور یہ گزارے کا سیدھا ہے زندہ کر بھی رہا ہے ہر آن کھلا یو امید ہے ہر دن کام میں لگا ہوا ہے اور یہ جو ہماری زندگی ہمیں کانٹینیو نظر آتی ہے یہ اس لیے کانٹینیو ہے کہ ہمارے جسد کے اندر ہر لحظہ زندگی پور پیاپور ہو رہا ہے زندگی اگر یہ رک جائے تو زندگی کا یہ ختم خراب آپ دیکھتے پچھل یا ایک جلتی ہوئی جلدی وہ کپڑے کو ایک رسی کے سرے پر باندھ کر دوسرا سرا پکڑ کے گھمائے تو ایک دائرہ سا بن جاتا ہے کنٹینیوٹی ایک نظر آتی ہے حالانکہ وہ صرف ایک جلسہ چولہا ہے اس کی رفتار نے ایک دائرہ آگ کا بنا دیا پتا چلتا کہ پورے دائرے کے اندر آ گیا حالانکہ آگ صرف اس کپڑے کو لگی مگر اس کی تیزی بتا رہی ہے کہ آگ کا ایک دائرہ ہے ہماری زندگی جو ایک دائرہ نظر آتی ہے اصل میں یہ ہر لمحہ زندگی اور موت کا کھیل ہم ہر لمحہ مر رہے ہیں اور جانا ہمارے رہے ہیں پھر ان کی ریپروڈکشن ہو رہی ہے ہمارے جسم کا یہ گوشت مر رہا ہے اور زندہ جاؤ ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ اگر مرنے کا عمل جاری رہے زندہ ہونے کا عمل رک جائے تو کینسر سرطان وہ مر رہا یہاں پیدا نہیں ہو اور تین سال کے اندر یہ جو سیل کی ریپروڈکشن ہے اس کا جو ہے نا مولزم اس کے نتیجے میں تین سالوں کے اندر پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک انسان مکمل تبدیل ہو جائے ایک نیا انسان بن جاتا تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی ہمیں محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ زندگی کی کیا چیزیں جا رہی ہے آ رہی ہے سزائے پل سیا پور وہ تو ہم ہر سما زندہ ہو رہے ہیں جو امید یہ نہیں کہ انہوں نے مانگے پیٹ سے زندہ پیدا کر دیا اور پھر مارے گا اور قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا ہم جب بھی زندہ ہے ہر لاتا ہم زندہ ہو رہے ہیں اس لیے زندہ ہیں اگر وہ ہمیں زندہ نہ رکھتے تو ہم زندہ نہیں رہتے پھر تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی تین مہینے ہیں اس آدمی چار مہینے جو کھاتا ہے تو کھانے تو چار چھ مہینے کے اندر آدمی پورے کا پورا پر وایو جی جسے مت سمجھے کہ قیامت کے دن زندہ کرے گا ہم ہر سیکنڈ میں زندہ ہو رہے ہیں اگر یہ زندگی کا عمل رک جائے تو آدمی مر جائے کل صحیح اب انسانی ذہن کو ایک بنا گئی جو کچھ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا جو کل ایک جائے بنایا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ بچے پیدا کرنے کے لیے ماں کی رحم کا موقع نہیں وہ اگر چاہے تو اس تمہیں تو سے انسان تھوڑا مطلب یہاں انسان ہی پیدا ہو میں چاؤ نہ چارنا کم بلاک ادھر سے آپ کو اگر وہ چاہ تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کرنا انسان کے جہاں پر اس پیدا کے ہونا ہو اسباب ٹھیک ہے وہ کرنا چاہتا تو ہے لیکن یہ اسباب نہیں جوڑ رہے نہیں اگر وہ کرنا چاہے انما آراد صحیح ہے پورا رہو کون خیر جب وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کہہ دیتا ہے بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رات نے کون بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ان سب سے کم تر امر کا سیلا یہ ہوگا رب کا ارادہ ہی وجود ان کا یہ چاہنا کہ کوئی چیز ہو جائے کہنے کی ضرورت نہیں پر کوئی چیز ہو جائے دادا کا یا پاد ما یا شاہ وہ کر دیتا جو ہوتا ہے پھر وہ وہی پہلا اس سے پہلے کچھ بھی نہ وہی آخری ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں وہ ظاہر اتنا ظاہر اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ کسی کے وجود کی دلیل ہی کوئی نہیں سب سے زیادہ مزنگل وجود رابطہ کا ہے ہمارا اپنا وجود جسے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ساٹھ سال کے بعد کسی کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ ساتھی کبھی تھے ورنہ کھا گئی آپ نہ کیسے کیسے اور باسب اتنا ہے کہ اس سے یقین ترین کوئی چیز ہی نہیں حضور کی ایک ہے اللہ سننا ان اول طبلا کر کا ہے سب کے وہ کہتا ہے کہ جس سے پہلے کچھ کنر جانب اور آخری ہے کہ جس کے بعد کوئی چیز نہیں تمام مخلوقات کو تمام تخلیقات کو ان کے اپنا حق وہ بھی تو اللہ کی سکتی اللہ جنت جہنم فرشتے تمام تخلیقات کو رب بتا دے گا ایک وہ ہوتے اور اس نے سب کو نش نم کیا کر کے کہنا ہے لینا نرنا کھل جاؤ آج بتاؤ کون ہے بات اس کے بعد اس نے صرف تمام اتنی کو دوبارہ وجود دینا ہے اس طرح پہلے پھر بھی پیدا ہو اسرائیل بھی پیدا ہو ہم بھی پیدا ہو ظاہر کے پردے میں چھپ گیا کچھ نہ ظاہر نہ ظاہر کہ وہ ظاہر تیرا پردہ بن گیا دیکھیے سورج کی روشنی اس کے وجود کی دلیل ہے مگر اس کی روشنی میں اس کو نہانے کے رکھا سورج اس روشنی کے پیچھے چپ گیا ہے غور سے دیکھیں تو آپ کے آنے جانے کا بھی خطرہ رہا بات بلپت اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ان کی روشنی آنکھوں پر چلیا دیتی ہے اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ بس کپڑا بھی اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے یار آپ اتنا ظاہر ہے اتنا ظاہر ہے کہ تیرے ظہور کی روشنی نے تیرے مجھے اس کو چھپا رکھا ہے تو اپنے ظاہر کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا اور بات اتنا اندر ہے کہ میں اپنے سینے میں اپنے دماغ کے کسی بھی خانے میں کوئی چیز چھپانا چاہوں تو پہلے وہاں موجود ہے اتنا باطل ہے کہ انسان کسی چیز کو باطل رکھ ہی نہیں سکتا انسان کا باطل تیرے ساتھ کھلا ہو تو باطل سے بھی کر تھا چھپے ہوئے ہوا تھا اچھا ہے یار اب اس کے رواق کا یہ ہے جسے میاں محمد صاحب نے اپنے ایک بڑا بڑے پیارے انداز کارن کی ہے کہ آپ مکانوں خالی آپ مکانوں خالی وہ کسی جگہ نہیں وہ آج پر کس طرح مستقبل ہے ہمارے ذہن میں آنے والی بات نہیں ہمارے اندر کس طرح موجود ہے ہم نہیں سمجھتے آپ کو بات مستہ کہتے جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ عرض کر دیے آپ بتانو خالی اس کی کوئی بکان نہ کرے ہر ویلے ہر چیز محمد کر مت ہر چیز اس لیے سائنس ہے کہ وہ ہے اس نے ہوئی وہ بنایا نہیں ہم تو مسا وہ ابھی وہ امر

ہوا ہوا بالکل لیتے ہی اور وہ ہر چیز سے واقف اسے ہر چیز کا علم ہر لمحہ رہتا ہے ایک عالم جاننے والا ایک علامہ بہت زیادہ جاننے والا اس لیے بنا علام اللہ اور یو ایک عالم اس کے جاننے میں سسلسل بھی اور رحمان اور الرحیم وہ ہر رحیم بھی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے غصے نے اس کے رحم کو ظاہر کر دیا اس کی صفات رب کی صفات ٹائم نہیں ان میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتی ہماری صفات جو اللہ نے ہمیں اللہ کی اللہ کو بھی غصہ آتا ہے ہمیں بھی غصہ آتا ہے اللہ کو بھی رحم آتا ہے ہمیں بھی رحم آتا ہے اور ہم اور عمر کی دن عمر کی بھی بن من لا یار امداد رحم ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی صرف سنبھال سکتے ہیں غصہ آتا ہے تو پیار چلا جاتا ہے اس غصے کی حالت میں عظیم ترین سستی بھی ہمارے پاس آ جائے تو پڑھائی گی بچے کو مار رہے تو بیوی آ گئی ہے تو اسے بھی لگ گئی ہے ہم اس وقت کسی کے لیے چکی نہیں ہوتے رب کا معاملہ یہ نہیں ہے وہ ایک بستی کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے تو دوسری بستی کو اٹھا رہا ہوتا ہے ایک کے یہاں موت ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف ملازمت ہو رہی ہے کہیں رو رہے ہوتے ہیں کہیں ہنس رہے ہوتے خوشیاں مکھائیاں بٹ رہی وہ اللہ ہو اب آتا ہوا اب کا وہی ہی آتا ہے وہی لگ جاتا رب کی قائم نہیں ظاہر نہیں ہوئی لہذا یہ علم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ایکسپیرئنس سے سیکھا ہو اللہ کو تجربہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ انسان ہے یہ تو دبا دے جاتا ہے لہٰذا اس پر یہ قانون بنانا چاہیے اللہ کے قانون کے اندر جو گرو ہے یہ ضرور اس طرح سے نظر آتا ہے انتقال نظر آتا ہے قانون قانون کے اندر اللہ کے یہاں تجربات کا نچوڑ نہیں ہے کہ انسان کو اس طرح باندھنا چاہیے دنیاوی قانون جو ہے وہ انسان کے تجربات کا نتیجہ ہے کہ جی ہم یہ قانون بناتے ہیں تو کبھی کو لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں آپ کے بھی بنانا چاہیے ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں جیل بنوا لیتے ہیں لازا رکھنا چاہیے کہ سیونٹی سیون کیا سیونٹی نہ ان کا پاسپورٹ دکھاؤ چکر کرتے ہیں انسان کی قانون سازی اس کے تجربات کا نچوڑ ہے اور رب کی قانون سازی اس کے علم کا مسئلہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور جانتا آیا ہے اور جانتا رہے علیم جان رہا ہے اس کے علم کے اندر ایک سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو سب کچھ معلوم ہے بلا آدمی ہی کر رہا ہے اور راندہ درگاہ بنا وجود ہے اور فلا آدمی پراپت ہے جو بالکل دنیا میں بڑا ہے ہی بنا سکتا ہے اللہ کو معلوم پھر اس معلوم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ معلوم ہے نتیجہ نہیں نکل رہا تو یہ معلوم ہونا ایک ایپ بن جاتا نا جرم بن جاتا ایڈمنسٹریشن کو پتا نہ ہو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے تو ایک ایکسکیوز ہے ان کے پاس ہونا تو نہیں چاہیے گنگا کے کنارے کتا بھی مرے گا مگر کو پوچھا جائے گا رضی تعالیٰ کو رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ادروائز چھوڑ دینا چاہیے لیکن براب معلوم نہ ہونا ایک ادھر تو ہے مجھے پتا نہیں تھا لیکن صاحب کو پتا بھی ہو کہ کلاس جو ہے وہ رشوت لے رہا لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور وہ اس کے خلاف ایکشن نہ لے تو کلاس کریں تو دوسرے وقت کو ہو وہ معلوم ہونا جرم بن گیا نا چار چیز میں یہ بات آئے گی کہ تمہیں معلوم تھا تو جب اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس معلوم ہونے کا نتیجہ نہ نکلے برے کو اس کے برائی کی سزا نہ ملے اچھے کو اس کی اچھائی کی سزا نہ ملے تو یہ معلوم ہونا صرف نہیں جاتی یہ تو کرایہ بن جاتا لہذا اس کے لیے ہے جو بدلے کا دن جس دن اس علم کا مذہب اس علم کا نتیجہ نکلے گا اس معلوم ہونے کا اظہار جمع غائبین ہم اس وقت غائب نہیں تھے جب تم نے یہ کام کیا اب تولے جائیں گے ناپے جائیں گے حالات جمع تصدیق کیے جائیں گے ایک آدمی دو آدمی کا جرم ملتا ہے مگر اس کے حالات الگ تھے اس کی سزا میں کمی بیشی ہو سکتی کہ اس کو حالات نے کھیل دیا تھا جرم اس کی طرف اس کا جرم سرکمسٹینشیل تھا اس کا جرم کو ڈر تو انہوں کی سزا سنیا نہیں چاہ رہی ابھی الگ ہوتی کہ جسے تو آرام نے پاگل بنا دیا تھا اس نے بیوی کو کسی غیر مت کے ساتھ دیکھا تو اس سے میں آ کر اس نے قتل کر دیا لال اس نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا کہ یہ حالت جنور میں اس نے کیے اس میں پاگل ہو گیا تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کا نتیجہ کب نکلے گا یا میت باؤ جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا اس لیے جو بیٹا یہ نہ کہے کہ سردار یہ تو میرے ابا کا کسور تھا جس میں میرا بھی کسور ہے مگر اتنا نہیں تاکہ جانچ سے جاؤ میرے ابا کو قبر سے نکال کے لاؤ ہوتا ہے وہ جار دے دیا ابا نے اور وہ تو چلے گئے اور جب وہ کل تار آیا اس نے کہا کہ جی، وہ میرا قرض واپس کر جاؤ قبر اٹھا کے نکال گئے اس نے دیا آخرت میں بھی ایک دوسرے پر کے ایپ گوٹ جان چھڑائیں گے کہ پروردگار اپا تو ہونے کو نہ بیمار پار ہے تو سہاؤ سکنا اپا تو ہونے کو نہ بیمار پار ہے مختلف ہم یہ اس لیے تم پر اعتماد کریں گے اس لیے تم سب سے جمع کریں گے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کئی نماز نہ کہا باؤ نہ دن کم وقت نہ ضروری کم باغ نہیں پروردگار صرف تو ہمارے پیو نادے نے کیا تھا ہم تو بس ان کی اولاد کے گردے کے مکھی پر مکھی مارتے رہے اصل تو مجرم ہو یہ نہیں ہوگا یوم یجما حکم کو اپنے یوم میں کیا کا یوم سواب اس دن کا نتیجہ نہیں کھانا کا سوال ہے تو ہم لوگ اپنی چل رہے یادوں پر سوال لگا وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوتے چھ دنوں میں بنایا پھر آج پر مستقبی ہو گیا کس طرح ہوا کوئی پتہ نہیں مایا وہ جانتا ہے کہ جو زمین کے اندر جاتا ہے گھستا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے وہ مایا صرف رہا ہے مایا ہوتی ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا جو پھر آسمان میں چلتا ہے وہ ہوا ماں کو نئی نہ کو ہو تو اور جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ بہت جاننے والے کی رب کا مراقبہ ہو جائے کہ رب میرے ساتھ ہے ایک آدمی ہال کے جذبات سے شہوانی جذبات کے تابع اور اسے اتنا پتا چل رہا ہے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے سارے جذبات ہو ہوا ہے میرا باپ دیکھ میری بہن دیکھ رہی میری ماں نے دیکھ سارے جذبات بات کیا ختم ہو جائے اور اسے یہ دل میں ٹھک جائے کہ میرا رب مجھے دے جیسے جب یوسف علیہ السلام کو گھیرا زلیخا نے تاروں نے نے کیا وہ اللہ کا دل اب دروازہ بند کر کر تو اس کے بعد کونے میں اس نے ایک بدھ رکھا ہوا تھا تو اس کے سامنے کپڑا لگی تھی ان کا کیا تھا بھائی اس نے کہا یہ میرا خدا ہے فصل ڈالنا شرم آپ کی ہے مجھے میرے کو لا کے آگے تو پردہ آ جاتا ہے میرے کو لا کے آگے نہیں ہے جہاں کرتا مگر میں اپنے رب سے کہا تمہیں شرم آتی ہے اس مجھے بھی اپنے رب سے شرم آتی ہے فرق یہ ہے کہ تیرے رب کے آگے چادر آ جاتی ہے میرے رب کے سامنے دیوار نہیں آتی اب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر شیطان کسی کو کہتا نہیں وہ ماپ میں نما تم وہاں بنا کا مرون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے ہو اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہوتا لہو ملک سماواد والا زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے تو کیا لوگوں اور تمام معاملات کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس کے جاتے ہیں بات پھر دنیا کا کوئی بات کیا رات ہونے سے روک نہیں سکتا فرمایا یور لے پھر نہار یا یور نہارا پھر لے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے جن کو رات میں داخل کر دیتا ہے کوئی اس زمین کی حرکت کو روک کر رات ہونے سے نہیں روک سکتا بات کہیںل رہی چاند کو نہیں روک سکتا سورج کو نہیں روک سکتا اپنے لیے بغیر آکسیجن جینے کا بندوبست نہیں کر سکتا فیصلے تو لگتا ہے تو رات کو دن میں داخل کر دیتا دن کو رات میں داخل کر دیتا یہ کس طرح ہوتا ہے ایک تو اس طرح بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت جو اشراف کا ہے اس وقت فجر جماعت ہو رہی ہوتی ہے بعض وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت مغرب ہوتی ہے اس وقت عشاء ہوتی ہے بی بی جی سن کے شاہ کے لیے آتے ہیں بعض دفعہ بی بی سی جی شاہ کے جا کے سنتے اور آپ کو بی بی سی جی سنتے مغرب پڑھنے آتے کبھی دو گھنٹے رات ادھر چلی جاتی ہے کبھی دو رات گھنٹے دن ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے لیکن ہوتے سے بھی یہ اس کی تقسیم وہ وہ آئی سلور اور وہ بار کے آواز ہیں جو تم سے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ان کے پیچھے جو وہ رسول و انہو قدیس تمہیں اس لیے لگا تھا کہ تجھے بڑا بہادر کہا جائے نشان حیدر ملے واہ واہ ہو کتاب کورسز کی کتابوں میں تیری کہانی چھپے اور وہ سب کے بڑے بڑے آرٹیکل اسکول پر آئے تھے تیرے لیے کہیں کسی یونٹ کا نام رکھ دیا گیا تیرے نام پر لیکن یہ کہ میرے لیے تم نہیں کرا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم کسی اور غریب لوگوں کے بارے میں میں اسی طرح صدقہ دینے والے کے بارے میں بھی ہوں اسی طرح عالم کے بارے میں بھی اللہ تو جذبات سے بھی آتا کہ کوئی تمہارا پیٹ مقصد کے لیے ہے لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل کو اپنے سینے کو بٹور لینا کس کے لیے کر رہے ہو اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ تھوڑا بھی تیرے لیے کافی ہے اور اگر کسی غیر کے لیے ہے تو اس کی کثرت تیرے بائیں پگڑے میں آئے گی وہاں تلے گا کے بعد ہے بڑی زوردار دعوت عام بلائے و رسول ہی وہ ان کے روح ماں جال کو مستقب لمبی لگی ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا یہ ہے ایک مسلمان کے لیے اسلام کا حکم اسلامی جو کانسیپٹ ہے ملکیت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تم زمین و آسمان کی رائے کے برابر کی چیز کے مالک نہیں مالک کون اللہ تم کیا ہو اس کی نیابت میں خرچ کرو تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہو یہ جسے تم اپنا سمجھتے ہو تم اس کے بھی مالک نہیں اگر تم اس کے مالک ہو تو تم سے اپنی مرضی سات سات رسیدیں کاپیاں کی ہوئی ہیں اور گیارہ سائن لیے ہوئے اور فلان اسٹیٹمنٹ لیے اور فلان وائس ہے اور اتنا پلندا پچاس روپے کے بل کے لیے اتنا پلندہ ساتھ لگایا ہوا اکاؤنٹ فار کر چونکہ پتا ہے اکاؤنٹ فار کرنا ہے ہونا ہے لہذا ہر چیز کا ثبوت ساتھ رکھتے ہیں تمہارا یہ ایک ایک پائی اس کو تم نے اکاؤنٹ پار کرنا ہے اگرچہ حرام میں بھی لگایا ہو تو حساب الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ خود حضور نے کہا ہے کہ تم وہ تو بڑے امیر آدمی لیکن قیامت کے دن سب کا حساب دینے میں تمہیں اتنی دیر لگے گی کہ تمہاری ٹانگیں جواب دے دیں گی جاؤ گے تم جنت میں مگر ہے آپ کے بیٹے چوتروں کے پاس گھسٹ کر جاؤ گے ٹانگوں پر چل کے نہیں جاتے یہ ہے اسلام کا کنسپٹ کوئی چیز تمہاری نہیں ہے اللہ کی ہے تم امین ہو تم اسٹور کیپر ہو اور کوئی اسٹور کیپر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں دے سکتا اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے اختیار میں ہے اور کیا نہیں ہے اور اگر دینی بھی ہے تو کسی کے سائن لینے ہو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے تم ٹرسٹی ہو چیز اس کی وہ اگر تمہیں گرو کو دیتا ہے لا جگہ خرچ کرو اور آپ تم نہیں خرچ کرتے تو تم مجرم ہو اور جہاں وہ کہتا ہے نہ خرچ کرو وہاں تم خرچ کرتے ہو تو وہاں بھی تمہیں حساب دینا ہے جہاں تک کلو صدیر و قبیر مستفر کی جو تفسیر حضرت ابن بات رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جسم سے ہونے والی ہر مسکراہٹ اور ہنسی کیا کہا وہ بھی نوٹ ہوتا ہے اور تمہیں تمہیں جواب دینا ہوگا کہ وہ کیا کا جائز بھی تھا کہ نہیں تو جہاں اتنا سخت حساب ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں خرچ کرو جہاں رب جاتا ہے تم امین ہو تم نائب ہو تم ٹرسٹی ہو تم مالک نہیں پھر تم اس پہ سانپ بنے بیٹھے ہو مارا تم اللہ تم پہ والا تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم خرچ نہ کرو جبکہ زمین و آسمان کی بھی تو اللہ کی ہے میں اگر کہیں اپنے کسی کہیں کوئی کسی نے کمپنی سے شیئرس خریدے اور کہتا کہ اپنے شیئر دیں تو اسے کیا تکلیف ہے کہ نہ بیچے آپ کی انسٹرکشن گئی ہے اسے بیچنا چاہیے نہیں بیچتا تو ہے چیز میری ہے میں کہتا ہوں لگا دو کھپا دو تم سانپ بنے بیٹھے ہو تم کون ہوتے ہو مارکوم اللہ تم سے تو تمہیں کیا تکلیف ہے تم خرچ نہ کرو بالا سنال آتے والا جبکہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی میراث ہے تمہاری نہیں ہے تم ایک دفتر میں گھستے ہو پینشن کاغذ تمہیں ملتی ہے اسٹیشنری ملتی ہے ٹرمینیٹ ہوتے ہو وہ اسٹیشنری کاغذ اور وہ پینشن چھوڑ کے اسی طرح چھوٹ پہن کے باہر نکل جاتے ہو یہی ہے نا ننگے آتے ہو ننگے چلے جاتے ہو کوئی ساتھ لے کر جاتے ہو کس کا ہے میرا للہ ہے ننگے آتے ہو ننگے چلے جاتے ہو کہاں جس پہ سانپ بنے بیٹھے تھے میرا میرا میرا میرا وہ کہاں تمہارا بنیاد بھی نہیں تین روپے کی تمہارے بدل پر کسی نے چھوڑی تم کہتے ہو میرا یہ ہے اصل کانسپٹ اسلام کا جائیداد دولت صلاحیتیں یہ بھی امانت کل تک تم تم ہی تھے نا جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا چار مہینے چھ مہینے ایک سال کے تھے تم اپنے اوپر پیشاب دیتے تھے تمہیں پتا بھی نہیں ہوتا تھا کرتا ہے اس وقت بھی تم ہی تھے نا روٹی کو ٹوٹی کر کے تم پکارتے کر پر تم ہی کھا کھاتے نا یہ لوگ تمہیں کس نے دیا پروفیسر بنے پھرے لیکچرار ہو تم کتابیں لکھتے ہو تم پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو تم کسے کچن میں نے دیا لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے ہم نے دیا یہ بھی امانت اسے بھی ہمارے لیے استعمال کرنا تم نے اس سے تم نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا تالے توڑنے کی تکنیک نہیں تم نے اس میں دریافت کرنی جیبیں کاٹنے کی تکنیک کے لیے استعمال نہیں کرنا اس کو یہ ہے اصل کانسیپٹ اسلام کا جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے اپنے سمیت اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اس کی امانت ہے تم ٹرسٹی ہو امین ہو اس کے حکم کے مطابق تمہیں خرچ کرنا ہے وہ آپ کو الحمد للہ آئیے